اب یہ سلسلہ حوامیم کی آخری صورت ہے صورت الاحقاف بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین تنظیم الکتاب ابن اللہ الحکیم یہ بیان کر چکا ہوں بالکل انہی الفاظ سے پچھلی صورت شروع ہوئی ہے ما فلق نے سماوات بالحق وہاں فرمایا تھا کہ ہم نے آسمان اور زمین کھیل کے لیے نہیں بنائے یہاں اس کو فرمایا ہم نے نہیں پیدا کی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے ماں بہن ہے مگر حق کے لیے حق کے ساتھ یہ ایک مستحکم نظام ہے یہ فل کریشن ہے بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے واجل مسمہ اور ایک اجلے معین تک کے لیے بلزیر کفر ہوں اما ان ضرور اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جس چیز سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے اس سے وہ اعراض کر رہے ہیں یہاں بھی دیکھیے تقدیم و تاخیر ہے ولزین کفرو مورزون اما ان اصل ترتیب جملے کی یہ بنتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کیا تھا جبکہ میں لیکچر دیے تھے تعارف ہے قرآن پر کہ قرآن مجید کے اندر ایک ردم ہے یہ جو ایک معروف شاعری ہے شاعری تو نہیں ہے قرآن شعر نہیں ہے لیکن جسے بلینک ورس کہا جاتا ہے غالباً اس کا دنیا میں اگر رواج ہوا ہے تو قرآن کی وجہ سے ہوا قرآن بلینک ورس میں ہے اس میں ردم ہے ایک فلو ہے اور اس ردم کی وجہ سے پھر جملوں کے اندر تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے تاکہ وہ جو اس کا ایک سوتی آہنگ ہے وہ برقرار رہے لا ما تدعون تم ماتا دورا مندوری ماذا ارونی ماضا الارض اے نبی ان سے کہیے جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو اور پکارتے ہو اللہ کے سوا ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا چیزیں پیدا کی ہیں زمین میں ہم لہم شرکن فی السماوات یا ان کے لیے کوئی اور شریکہ ہے آسمانوں میں ایتونی بے کتاب من قبل حاضہ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو او وسارت من علم اور یا پھر کوئی روایت چلی آ رہی ہو علم کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر منطق کی بنیاد پر ان کل تم صادقین اگر تم سچے ہو وہ من اول القیامہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے سوا پکار رہے ایسی چیزوں کو جو ان کی پکار سنتے ہی نہیں قبول ہی نہیں کر سکتے قیامت کے دن تک وہ ہوم ان دعا غافل وہ سنیں گے کیا وہ تو ان کی دعا سے غافل ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دعا مانگ رہے فرض کیجئے کہ کوئی کسی بڑے ولی اللہ کو پکار رہا ہے کہ میری مدد کے لیے آ جائیے وہ اللہ کا بندہ کہاں ہے الین میں اعلیٰ الین میں ہے کہاں ہے اسے پتا بھی نہیں کہ کوئی بے وقوف مجھے پکار رہا ہے اللہ کے نام بجائے اللہ کو پکارنے کی کوئی فرشتے کو پکار رہا ہو ہونا سکان آدام وکانو بے صدق اللہ عظیم ذکر ہو رہا تھا سورہ مبارکہ کی پچھلی آیات میں کہ ان سے بڑھ کر زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوائے ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہیں جو نہ ان کی دعا سنتے ہیں نہ دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں قیامت تک بلکہ وہ ان کی دعاؤں سے کافی ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ولاح ہوشر اب جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا کالو لہم آدان وہ ان کے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے ہمیں شرمسار کیا ہماری شرمندگی کا تم سبب بن گئے تم نے ہمیں اللہ کا مد مقابل بنا دیا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ٹوک دیا وہ اپنے کسی گفتگو کے انداز میں اور ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت تو وہ نہیں تھی کہ حضور کو اللہ کے برابر کر دیں لیکن الفاظ ایسے ان کی زبان سے نکلے ماشاء اللہ و ما شیتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں اسی پر ٹوک دیا حضور نے اجال تنی للہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا برد مقابل بنا دیا مشیت صرف اللہ کی ہے تو یہ اولیاء اللہ یہ فرشتے یہ پیغمبر اگر انہیں آپ نے اللہ کے برابر بنا دیا ان کو پکار رہے ہیں ان سے دعائیں کر رہے ہیں تو یہ تو گویا کہ ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی اللہ کے سامنے تو وہ دشمن بنیں گے وضاح ہو شر اللہ کارو لحم آدان و قانو عبادت کافرین اور وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے وضاطلہ آیاتنا بینات اور جب انہیں سنائی جاتی ہے پڑھ کر ہماری آیات بینات نات قادر نذیر کفر الحق لمبا جا ہوں تو یہ کافر کہتے ہیں اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آیا ہے حاضہ شہر مبین یہ تو کھلا جادو ہے ہم یقول الفترا کیا خیال ہے کہ اسے گھڑ لیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود تصنیف کیا ہے وہ بولے کرے تو ہوں فلاں تملکور علی من اللہ شیا نبین سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کے پکڑ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتے یہ مضمون آئے گا آخری پارے میں نو تقم والا باز بازی بلکہ انتیسویں پارے میں لاخذ نہ ہو بل یمین سما القطانہ بن الوطین کہ اگر بال فرض فرض خدا نہ خاصہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دے تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑیں گے اور پھر ان کی لگے جان کو کاٹ دیں گے بات ہے کہ یہ صرف اس میں جو غصہ ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو کہہ رہے تھے ہوا عالم و بیما تو فیضول ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جن چیزوں میں تم لگے ہوئے جو کچھ تم کہہ رہے ہو جو تمہارا ظاہری قول ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے دل میں چھپا ہوا اسے بھی جانتا ہے بھی شہید شہیدم بینی و بین کمر وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے ماں بہن وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اس نے میرے پاس وہی بھیجی ہے وہ الغفور الرحیم اور وہ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا کل ماں کن تو بلا من رسول اے نبی ان سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں کوئی پہلا رسول ہوں تو نہیں ہوں میں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آئے نہ ہوں بہت سے رسول آئے ہیں ہاں میں آخری رسول ضرور ہوں لیکن میں کوئی نیا سا رسول تو نہیں ہوں کہ کوئی ایک نئی بات ہو بالکل بدعت کسی سے وہ بدعت کا لفظ بنا ہے ہمارے ہاں جو چیز دین میں نہیں ہے اور لا کر اس کو آغاز کر دیا جائے تو در حقیقت وہ بدعت ہے تو ماں کل تو بدم بنا رسول جیسے کہ ہم عال عالمان میں پڑھ رہے ہیں وما محمد اللہ رسول قد خلط بن قبل ہی اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آیا ہے علیہ تو وسلام کہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے رسول اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں کل ماں کم تو بنا بنا رسول وبا ادبی وہ ماں یو فالو بی والا بیکم اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ یعنی اس سے مراد یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا بل آخرت تو خیر ہوں آپ کا حضور کے لیے تو یقیناً آخرت جو بہت بہتر ہے لیکن یہ کہ ابھی کیا ہونے والا ہے کل کیا ہونے والا ہے ظاہر بات ہے کہ طائف آپ گئے تھے تو بڑی امیدیں لے کر گئے تھے نا لیکن یہ کہ وہاں جا کر جو صورت حال ہوئی گویا کہ وہ حضور کی توقع آج کے بالکل خلاف تھی آپ کو تو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی بڑا جو وہاں کا ان کو سرداروں میں سے کوئی نہ کوئی اگر مان لے گا میری بات کو تو میں پھر اپنا کیونکہ بکے میں تو اب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور وہی دنیاوی اعتبار سے میرے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ تھے لہذا اب کوئی اگر بڑا رئیس اور بڑا کوئی سردار جو ہے طائف کا وہ ایمان لے آئے تو میں اپنا یہ مرکز وہاں شفٹ کر دوں لیکن یہ کہ وہاں وہ بات پوری نہیں ہو سکی تو میں آدمی ہوں عیوفا تو بی بلابک مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ کیا ہوگا اور کیا ہوگا تمہارے ساتھ ان اطب اطبافا لگیا میں تو بس پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وہی کی جا رہی ہے وبا انا اللہ نذیر المبین اور میں نہیں ہوں مگر کھلا خبردار کر دینے والا بس میری حیثیت تو یہ ہے تم انکار میں کفر تم اے نبی سلیجے کا ذرا غور کرو سوچ لو اگر کار ہے جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ ہے واقعت اللہ کی طرف سے وہ کفر تم بھی اور تم نے اس کا کفر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یعنی یہ کہ تم سوچو امکان تو ہے نا تم کہہ رہے ہو کہ میں نے گھڑ لی ہے چلیے حالانکہ دل میں تم جانتے ہو کہ یہ گھڑی بھی کتاب نہیں ہے اگر گھڑی بھی کتاب ہوتی انسان کی تصویر ہوتی تو تم بھی اس کا مقابلہ کرتے تمہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسی کتاب بنا لاؤ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ تو تمہارے دل میں وہ بات نہیں ہے لیکن سوچ لو ذرا کہ اگر یہ شہ واقع اللہ کی طرف سے ہے بلا رہا ہے تم ان کار اللہ ہے وہ کفر تم بھی اور تم نے اس کا انکار کر دیا وہ شاہد اور میں بنی اسرائیل اللہ اس نے اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہی کتاب کی اصل میں اس میں کافی تفسیر کے اندر اقوال میں اختلاف ہے اس سے مراد جو ہے عام مومنین اہل کتاب ہیں یا حضرت موسا علیہ السلام اس لیے کہ کتاب استثناء میں جو پیشن گوئی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے موسا میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مصر ایک پیغمبر اٹھاؤں گا کتاب استثناء کے اٹھارہویں باپ کی اٹھارہ اور انیسویں آیات ہیں یہ تورات کی جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں تو گویا کہ مصر نہیں یعنی حضرت موسا کی طرح کے محمد ہے حضرت محمد کی طرح کے موسا ہے الحم صلاحطلام کیونکہ صاحب شریعت رسول ہے حضرت علیہ السلام حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں ہے صاحب کتاب ہے انجیل دی گئی ہے انجیل میں شریعت نہیں ہے انجیل میں حکمت ہے کل ہم پڑھ چکے یہ تو کم بالحکمہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا شریعت قانون یہ درحقیقت میں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا اور یہ آخری اور کامل شریعت دی گئی پامن مستقبر تم تو وہ تو ایمان لے آئے اور تم استقبال کر رہے ہو یعنی یہود میں سے تو بہت سے علماء ایسے بھی تھے بہت زیادہ نہیں لیکن تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہم ان کے علماء میں سے تھے وہ ایمان لائے ہیں تو وہ تو ایمان لے آئے فستقبر تم اور تم استقبال میں اور گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو ان اللہ علیہ قوم ظالمین اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا وقال الذين كفروا کفر امنوا لو كان خيرا خیرم سبقونا اليه اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے کیونکہ ان میں سے زیادہ تر جو حضور کے آس پاس ہوتے تھے اس لیے کہ بارہ ان میں سے بڑے بڑے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے حضور پر حضرت عثمان ابن عفان بھی تھے بڑے بڑے گھرانے کے فرد تھے عبد الرحمان ابن عوف بھی تھے وہ بھی کوئی گوربا اور فقرا میں سے تو نہیں تھے طلحہ اور زبیر بھی تھے تو وہ بھی بڑے اونچے خاندانوں سے تھے لیکن یہ عام طور پر حضور کے آس پاس جو ہوتے تھے یہ لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر بھی مصروف ہوتے تھے لیکن جو غربا تھے وہ حضور کے دن زیادہ موجود رہتے تھے اور یہ بات بار بار آ چکی ہے حضرت نور کے بیان میں بھی اور پھر حضور کے بارے میں بھی کہ اے محمد تمہارے گرد تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری لوگ بڑے گھٹیا لوگ ہمارے پس طبقات کے لوگ جو ہیں کوئی غلام ہے ہمارا کوئی اور یہاں پہ محنت مزدوری کرنے والا ہے تو ہمارے شان نہیں ہے کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھے یعنی ذرا ان کو اپنے سے دور کرو جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ اے نبی آپ ان کی بات پر نہ جائیے اور کہیں ان اہل ایمان کو کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا جو رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں ان کو کہیں آپ اپنے سے دور نہ کر دیں اگر ایسا آپ کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا لیکن روم کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ لوگ جو ہیں اگر واقعتا یہ خیر ہوتا لو کانا خیرن ما سبقونا اگر یہ واقع خیر ہوتا قرآن اور یہ دین یہ لوگ جو ہے یہ اس پر سبقت نہ کرتے ہم سے بڑے ہم ہیں سمجھدار ہم ہیں دانشور ہم ہیں ایلیٹ آف دی سوسائٹی ہم ہیں تو ہم نے تو پیش قدمی کی نہیں ہے لیکن یہ لوگ پیش قدمی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات بھی گھٹیا ہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو جس کو گھٹیا قسم کے لوگ قبول کر رہے ہیں یہ طنز ہے اس میں چھپا ہوا وقال الدین کفر الدین امن نہ خیرم ما سبقونا ہی و اسکم قدیم اور جب یہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا رہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی چیز ہے عفق ہے قرآن ہے وہ بن قبل ہی کتاب و موسا امام و رحمہ حالت اس سے پہلے موسا کی کتاب موجود تھی اور اب بھی ہے امام و رحمہ وہ بھی رہنمائی کرنے والی ہے رحمت ہے بحاظ کتاب المصدق النسان الرمیت اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے یعنی تصدیق دونوں معنی میں ایک تو کہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی اللہ کی کتاب ہے اگرچہ اس میں تحریر کر دی گئی ہے لیکن بہرحال اللہ کی کتاب تھی انا انگن فی ہا ہدم و نور ہم نے تورات نازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا پھر انجیل کے بارے میں فی ہے ہدم و نور قرآن دونوں کی تصدیق کرتا ہے دوسری یہ کہ تورات میں اور انجیل میں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مشناک بن کر قرآن آیا ہے تو قرآن مسبدک ہے لسان عربی اور بڑی ہی عمدہ فصیح ولید عربی زبان میں ہے لیکن النظیر تاکہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو ظلم جنہوں نے کہ کفر کی روش اختیار کی خبردار کر دینے کی ذمہ داری ہے اور اسی لیے یہ جو آسان زبان میں ہم نے اس کو اتارا ہے تاکہ ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے وہ بشرا علمسنین اور جو ایمان اور اسلام اور احسان کی روش اختیار کریں ان کے لیے یہ بشارت بن جائے ان استقاموا فلا رب اللہ حسم مستقام يحزنون یقیناً وہ لوگ یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حامی سجدہ میں آئے تھے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے اور میں نے عرض کیا تھا وہ پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں استقامت میں قیامت مضمر ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے یعنی پھر راضی بردائے رب رہنا اسی پر توکل کرنا اسی کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا پھر اس کی اطاعت کرنا اس کے احکام کی پابندی کرنا اور اس کے جملہ جو بھی اس نے ذمہ داری عائد کی ان کو پورا کرنے کے لیے تن بندھن لگا دینا یہ سب استقامت میں شامل ہے استقامت کی معنی کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور سے ایک صاحب نے یہ پوچھا بلکہ کہا فرمائش کی کہ مجھے تو کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے جس سے میں پلے باندھ لوں میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں سمجھ سکتا حضور نے فرمایا کل آمن تو مل رہا تو کہو کہ میں ایمان لایا پر پھر جم جاؤ تھک جائے تمہارا دل اس کے اوپر کہ واقع پالن ہار وہی ہے پرور نگار وہی ہے حاجت روا وہی ہے مشکل کشا وہی ہے اور وہ ہماری دعاؤں کا سننے والا وہی ہے پھر یہ کہ اسی کے لیے انسان ہمتن اپنے آپ کو وقف کر دے ان سلاطی و نسخی و ماہیا یا و مماتی رب العالمین ان ندی میں کالو رب اللہ فلاں ولاحم یہ استقامت والے جو ہی اولیاء اللہ ہو گئے نا پھر جیسے کہ ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا اولیاء اللہ لا خوف علیہم علیہ اللہ دین امن و قانو جو ایمان لائے اور اس پر مستقیم ہو گئے قائم ہو گئے جازم ہو گئے بس میں وہی تو اللہ کے ولی ہے وہی اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کسی حزن سے دو چار ہوں گے وہ لائے کا صاحب الجنت خالدین افیہ وہ جنت والے لوگ ہیں اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش جزام بما قانو یا اور یہ جزا ہوگا ان کے اعمال کا یہ بات کئی دفعہ میں نے واضح کی ہے کہ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہی بندے کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کہیں گے اللہ کے نیک بندے کہ ہماری یہ طاقت نہیں تھی صلاحیت نہیں تھی کہ ہم اپنے بل پر اور اپنے امال کے بل پر یہاں جنت میں داخل ہو سکتے یہ اللہ کا فضل ہے الحمد للہ حدان لہٰذا لہذا وما کل نہ کل شکر صلی اللہ کا جس نے ہمیں یہاں داخل کیا اور ہمیں پہنچا دیا یہاں تک یہاں تک ہماری رہنمائی فرما دی اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دے لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ تمہارے آواز تھے تم نے بھی محنت کی تھی تم نے فیصلہ کیا تھا اما شاطرم و اما کپورا جو ہم نے تمہیں اختیار دے دیا تھا تم نے ہمارے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہم نے قدر افزائی فرمائی ہم نے تمہیں توفیق دی ہم نے تمہارے راستے کی رکاوٹوں کو جو ہے آسان کر دیا لیکن یہ کہ بہرحال تمہارا عمل اس میں شامل ہے جزام بما کانو یا یہ در حقیقت بدلا ہوگا ان کے اعمال کا مبصل انسان اب والدہ حسنہ اور ہم نے وسیعت کی انسان کو تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسانہ کہ ان کے ساتھ احسان کی روش نیک سلوک خدمت اور ان میں بھی خاص طور پر والدہ کا معاملہ جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے وہاں بھی آیا تھا مبصل انسان اب والدہ حمل تھومن فسال ہو آمین تو والدین میں جو ہے والدہ کا حق فائق ہے والد کے حق پر ویسے دونوں کے ساتھ اس کے سلوک ہو دونوں کا ادب ہو وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ جب الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں بھی اور وہاں بھی خاص طور پر والدہ پیسے کہ مشقت جو ہے پیدائش میں ساری کی ساری مشقت جو ہے ماں کی ہے باپ کا کیا حصہ ہے وہ تو ایک کوئی اس کی لذت کا لمحہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر اس نے وہ مون چپکائی اور فارغ اب وہ ساری مصیبت کون جھیل رہی ہے وہ عورت جھیل رہی ہے ماں جھیل رہی ہے سارا پریگنسی کا دور جو ہے اس میں ابتدائی دور جو ہے اس میں اسے جی بتلا رہا ہے الٹیاں آ رہی ہیں چیزوں سے نفرت ہو رہی ہے پھر جب بوجھل ہو گئی ہے جسم بوجھل ہو گیا ہے بوجھ اٹھائے ہوئے ہے پھر وضع حمل کی مشقتیں ہیں وہ درد سے ہے پھر اس کو دودھ پلانا ہے دو سال تک اس کے جو بھی جو اس کو درد ہے اس کو صاف کرنا ہے پوتڑے دھونے ہیں یہ سارے کام کون کر رہا ہے ماں کر رہی باپ کا تو اس میں حصہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہے کہ بہرحال وہ کمائی کرتا ہے پرووائڈ کرتا ہے یہ بات دوسری ہے لیکن جو مشقت ماں کی ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے اولین مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری والدہ انہوں نے پوچھا پھر ان کے بعد کون فرمایا پھر تمہاری والدہ تیسری مرتبہ پھر کون حضور پھر والدہ تمہاری چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا ان کے بعد کون تو آپ نے فرمایا تمہارے والد یعنی والدہ کا حق جو ہے وہ والد کے حق پر یہ ہے اخلاقی حق قانونی حق والد کا زیادہ ہے اگر سیپریشن ہو جائے گی تو اولاد والد کی ہے قانونی حق اس کا زیادہ ہے لیکن اخلاقی حق خدمت کا حق اور جنت جس کے پاؤں تلے ہے وہ باپ نہیں ماں ہے جنت جو ہے وہ تو فکر متلے تا اقدام اقدامات اس حوالے سے اخلاقی مقام جو ہے وہ عورت کا زیادہ ہے ماں کا زیادہ ہے فرمایا حملت ہو قرحا اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں تکلیف جھیل کر اور پھر اس کو حمل ہوا اس کو جنا تکلیف کے ساتھ وہ حمل ہوں وہ فسال ہوں سلاسون اشارہ اور اس کا یہ حمل اور پھر دودھ پلانا یہ لگ بھگ جو ہے تیس مہینے ہوتے ہیں حقائدہ بلگا شدھ ہوں یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے بلوغت کو پہنچتا ہے اور یہاں سے بلوغت سے مراد جو ہے وہ نفسیاتی بلوغت ہے ذہنی اور نفسیاتی بلوغت ایک جسمانی بلوغت ہوتی ہے وہ تو سولہ سترہ اٹھارہ اس سال کے اندر آدمی جو ہے وہ پورا بھاری ہوتا ہے لیکن جسمانی بروغت نہیں یہاں جو ہے چالیس برس کا ذکر آ رہا ہے حت آئے گا بلگا ہوا بلگا اور بڑی صنعت جب وہ چالیس برس کا ہو جاتا ہے سائیکولوجیکل میچورٹی جو ہے انسان کی وہ چالیس برس کی ہے یہی وجہ ہے کہ چالیس برس ہی کی عمر میں جو بھی نبوت جو ہے وہ ملتی تھی حضور کو بھی چالیس برس کی فلما بلگا اور بائی با خود باخلا فکان یخلو بغار حرا ایک حدیث ہے بڑی پیاری جس کی رابیہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کہ حضور نے مجھے بتایا کہ جب میری عمر چالیس برس کے قریب ہوئی تو مجھے خلوت گزینی محبوب ہو گئی تنہائی میں بیٹھ کر اور پھر آپ جا کر کئی کئی دن کئی کئی راتیں جو ہے غار دے میں آپ تنہا رہتے تھے خلوت کی خلوت گزینی پھر وہی پر وہی کا آغاز ہوا ہے تو چالیس برس کی عمر اگر استثناءات ہیں حضرت یحییٰ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں آتے حکمت سوبھی بچپن ہی میں اللہ نے انہیں حکمت عطا فرما دی اور ان کو جو بھی وہ میچورٹی ہے اللہ نے بہت ابتدائی عمر میں عطا فرما دی حضرت عیسیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے لیکن عام قاعدہ قانون وہی ہے چالیس برس کا بلگا بلگا اور بعید القال رب اشکر والدیا تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار میری قسمت یہ بنا دے یہ میرا نصیب فرما دے مجھے اس کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیرے انعامات کا جو مجھ پر ہوئے اور میرے والدین پر ہوئے وہاں عامل اللہ سوال ترگاہ ہو اور یہ کہ میں ایسے عمل کروں اچھے جو تجھے پسند آئے جنہیں تو پسند کرے وہ ہی کی ضروری تھی اور پھر یہ کہ میرے لیے میری اولاد میں بھی بہتری پیدا کر دے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اسلحلی ضروری تھی میری اولاد کی اصلاح کر دے انہیں سارے بنا دے لیکن یہاں پہ انداز جو ہے ذرا دیکھیے اسلحلی فی ضروری تھی اس لیے کہ اولاد سالے ہوگی تو اس کا فائدہ مجھے بھی پہنچے گا اس لیے کہ اگر اولاد جو ہے وہ صالح ہے اور نیک ہے تو اس سے یقیناً انسان جو ہے وہ دعائیں کریں گے استفار کریں گے اور ان کے جو اعمال صالحہ ہیں چونکہ باپ نے کوئی تربیت اچھی دی تھی تو اس کے ان کے اعمال صالحہ سے بھی اس کے اپنے حساب کے اندر بھی دراج ہوتا رہے گا نیکیوں کا تو اسلح لی فی ضروریتی میری ضروریت میں میری نسل میں میرے لیے اصلاح فرما دے یعنی ان کی اصلاح فرما جس سے کہ خود مجھے بھی فائدہ پہنچے اسی بالکل یہی مفہوم ہے کہ جو ہم نے سورہ الفرقان میں پڑھا ہے بج للمتقین اماما مراد یہ کہ ہماری اولاد کو متقی بنا ہم از خود ان کے آگے چلنے والے ہیں ان کے امام ہیں وہ ہمارے فالوورز ہیں ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں اور قیامت میں ایسا ہوگا حاصل میں آدمی اٹھیں گے ان کے پیچھے ان کی نسلیں چلی آ رہی ہیں تو ہمارے پیچھے آنے والے ہیں وہ نیک ہوں متقی ہوں مسئلے کی ضروری تم تو الیک میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں وہ انی المسلمین اور یقیناً میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں الزین تقبل احسن ما عملوا یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے وہ ان سے یہ آتی اور اگر کوئی خطائیں ہوں گی کوئی چیز ان کے اندر کمزوری کا پہلو بھی ہوگا ہم اس سے درگزر فرمائیں گے فی اصحاب الجنہ اور پھر یہ اصحاب الجنہ میں ہوں گے جنت والوں میں شامل ہو جائیں گے وعدہ صدق کن ندی کانو یو یہ سچا وعدہ ہے جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا اب اس کے برق سے کردار ہے یہ تو یہ ایک صالح بیٹا ہے اور وہ جب اپنی پوری میچورٹی کو پہنچا ہے اور بروب کو پہنچا ہے نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے تو اس کا طرز عمل تو یہ ہے جو آ گیا رب تکلتی انم کا علیہ ایک دوسرا برق کردار ہے بلدی قال والد ہے افل دانے نہیں پڑ جا وقت خلط القرون من قبلی اور وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے والدین مسلمان ہے لیکن بیٹا ہمارا ہو گیا ہے یا ذہنی طور پر دم گمراہ ہو گیا ہے وہ نہ آخرت کو مان رہا ہے نہ اللہ کو مان رہا ہے کسی اور رخ پہ جا رہا ہے تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے افل نکوما میں بڑا بیزار ہوں آپ سے کیا آپ لوگوں نے ڈکوسلے تلاش رکھے ہیں یہ کیا آخرت واخرت بھی آپ مجھے دھمکی دیتے رہتے ہیں عط دان کیا آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں وعدہ دیتے ہیں دھمکاتے ہیں کہ مجھے نکالا جائے گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ کل خلط القرون مجھ سے پہلے کتنی نسلیں بیت چکی ہیں ہزار ہاں لوگ نسل بعد نسل ختم ہو چکے ہیں تو میں تو ان باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں یہ آپ کے ڈکوس میں ہیں یہ پرانی باتیں ڈکیانوسی باتیں بہما یساد اللہ ومن اور وہ دونوں ماں باپ جو ہے بیچارے وہ نیک وہ دہائی دے رہے اللہ کی کہ اللہ کے بندے وہ لکام تباہی ہو تیری برخرابی لا مان ان باتوں کو ان نواز اللہ حق یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے ما اللہ وہ کہتا نہیں نہیں نہیں نہیں میں مانتا نہیں یہ تو نقلیں ہیں پرانی کہانیاں ہیں جو پچھلوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں الذین حق علیہ القول یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات سچی ہو گئی یعنی مستحق ہو گئے اللہ کے کلمہ عذاب کے فی امم قد خلق من قبل اور انہیں قوموں کے اندر وہ بھی پھر شامل کر دیے جائیں گے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں میرے جن والے جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ان قانو خاصرین یقیناً وہی لوگ ہیں کہ سارے والے برباد ہونے والے بولے پن دن درجات ان میں عامل ہوں اور سب کے لیے درجے اور مقامات معین ہوں گے ان کے اعمال کے اعتبار سے بولے یوفیہ ہوں اعمال ہوں زمور پورا پورا ان کو دے دے گا ان کے اعمال کا بدلا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کوئی حق تلفی نہیں ہوگی ویوم الزین کفر النار اور جس دن کے یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر اور اس وقت ان سے کہا جائے گا اظہب تم یہ بات کم فی حیات کم دنیا دہا دیکھو بھائی تم نے اپنے جو مزے لینے تھے لوٹنے تھے ایش کرنے تھے وہ تم دنیا کی زندگی میں کر چکے ہو تم نے وہاں حرام خوریاں کی حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کیا تم نے وہاں ایش کیے اظہب تم طیبات بات اپنی مزے کی چیزیں جو ہے وہ تم لے چکے ہاں، لے جا چکے فی حیات کو دنیا تم اپنی دنیا کی زندگی میں بس تم بہا اور اس سے تم نے بہت فائدہ اٹھا لیا پھل یوم تجزون عذاب الہون ہوں کنتم بے فی الارض بغیر الحق غیر تو آج اب تمہیں بہت ہی احانت آمیز عذاب دیا جائے گا ذلت کا عذاب بس سبب اس تکبر کے جو تم کرتے رہے ہوئے زمین میں نا حق وہ بے ماں کن تم کا سکون اور جو تم نے وہاں پر نافرمانیاں کی ہیں اور ہمارے احکام کو توڑا ہے وسکر اخا آد اور ذرا تذکرہ کیجیے اخا آد آج قوم آج کے بھائی کا یعنی حضرت علیہ سلاک وسلام اس اندر قوم بالاحقاف جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا احقاف میں یہ احقاف کا علاقہ تھا بالکل جنوبی ساحل جو ہے عرب کا اس کے ساتھ اور اب وہاں پر بہت ہی سخت قسم کا وہ بدترین قسم کا صحرا ہے احقاف وقت خلط النظر من بین یدہ و من خلفی ان سے پہلے بھی ان کے سامنے بھی اور بہت سے خبردار کرنے والے آئے تھے یہ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء متعدد آ کر پھر آخری کو رسول آتا تھا کہ جو پھر آخری اتمام میں کرتا تھا اللہ اللہ انہوں نے یہی دعوت دی تھی کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے ان اقاف علیکم عذاب یوم نظیم مجھے اندیشہ ہے تمہارے اوپر تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کا عذاب تم پر آئے گا کالو اجیے کا نا لطافی نا انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اپنے معبودوں سے ملگشتہ کر دو فاتنا بما تعدنا ان کن من کا تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے وہ لے آؤ عند اللہ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے کل علم اللہ کے پاس ہے وہ عذاب آئے گا کب آئے گا کس صورت میں آئے گا میں نہیں جانتا وہ اللہ جانتا ہے وہ ابل حکم حکمس تو بھی اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے جو پیغام اس نے دیا میں پہنچا رہا ہوں میرا کام انذار ہے ابلاغ ہے پہنچا دینا ہے واضح کر دینا ہے بلاکنی اراکم ہوں قومن کنجھلوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے بہت جہالت کی روش اختیار کر لی ہے بجائے اس کے کہ میری بات پر غور کرو دیکھو سوچو دل میں اترے تو اسے قبول کرو تم نے تو گویا کہ ادھار کھائے بیٹھے ہو اس کی نفی پر اور اس کو نہ ماننے پر تو تم جہالت پر اتر آئے ہو فلما راہ ہو مستقبل مستقبل ہے عذاب نہ ہی جب آیا اس کے آثار جب آئے تو وہ ایک ایسی صورت میں تھے کہ جو ہے کہ بادل آ رہے ہیں تو جب دیکھا انہوں نے اس کو یعنی عذاب کو راؤ ہو یہ وہ عذاب کے لیے ضمیر ہے آرزن کہ اس کو ہم نے ایک ابر کی صورت میں بھیجا مستقبل اور ہند جو ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا تھا سامنے آ رہا تھا ہال تم کہ یہ تو بادل آ گئے ابر ہے اب بارش ہوگی جلتھل ہو جائیں گے بکر آ رہی ہے بل ہوا مستاجل تم بھی نہیں یہ تو وہ شہر جس کی تم نے جلدی مچائی تھی کہ لے آؤ عذاب بدل لا سکتے ہو علی وہ ایک جھکڑ تھا جس کے بارے میں آئے گا سورت الحاقہ میں کہ سفر سب کا لے آدم و سامان یا تیار رات اور آٹھ دن مسلسل وہ جھکڑ چلا ریحن فیا عذاب العلیم وہ وہ جھکڑ ہے جس میں بہت بڑا عذاب ہے میں میرو کل نشے میں رب رہا وہ ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے اٹھا کر پٹکتی تھی وہ ہوا جو ہے اٹھاتی تھی اور پٹکتی تھی میں میرو جیسے کسی درخت کی جڑ سے اکھاڑا جائے پھر پھینک دیا جائے اور وہ چونکہ تھے بھی بڑے طویل القابت لوگ بڑے بڑے ستونوں کی طرح سے پڑے تھے آزاد نقلی خاویہ جیسے کہ وہ کھجوروں کے تڑے پڑے ہوئے زمین کے اوپر تو دم رب یہاں فاس لا یورا محل عا پھر وہ ایسے ہو گئے کہ اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے مسکنوں کے ان کے گھر نظر آ رہے ہیں ان کی حویلیاں ان کی بلڈنگیں لیکن وہاں اس میں بسنے والا اب کوئی نظر نہیں آ رہا کزا لیکن نظر قبل مجرمین اسی طرح ہم بدلا دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو کرنا ہوں فی ماں ام ان فی اب یہاں قریش سے مکے والوں سے خطاب ہو رہا ہے ان کو ہم نے جو تمکن عطا کیا تھا زمین میں جو مال و اسباب دیا تھا جو طاقت دی تھی فیما ان متکنا کو دیے اس میں اتنا تمکن تمہیں ہم نے نہیں دیا اتنی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے ان کی تہذیب جیسا کہ میں کر چکا ہوں وہ شداد کا جو شہر تھا اب اس کے جو ہیں باقیات وہ نظر آ چکے ہیں سیٹلائٹس کے ذریعے سے کہ زمین کے نیچے جو ہے بہت گہرے وہ موجود ہیں جو ان کے اوپر عذاب آیا اور اس کے اوپر لیکن وہ دبے ہوئے موجود ہیں اس کے بڑے بڑے جو ہیں ستون جو بنائے تھے انہوں نے غالباً تیس بڑے بڑے ان کی فصیل کے ساتھ جو ہے پلرز ہیں جن کو گن لیا گیا ہے اب وہ موجود ہیں یہ ساری نشانیاں آپ ایک ایک کرتے ظاہر ہوں گی ہوں فی ماں ان مکنہ وہ وہ چیزیں انہیں دی تھی کہ جو اے قریش تمہیں نہیں دی ہم نے ان کو تمہیں وہ تمکن نہیں دیا وہ جالنا لہم وہ ابسارم وفیدا ہم نے ان کے لیے بھی ہم نے انہیں سماعت کان بھی دیے تھے وہ ابسارن آنکھیں بھی دی تھی افیدا بھی دیے تھے دل اور عقل بھی دی تھی ہما اگنا ہماگنا سم ام والا ابسارا تو کچھ کام نہیں آئے ان کے نہ تو ان کی سماعت ان کی بصارت نہ ان کے دل یا عقلے میں کسی شے میں انہیں نہیں بچا سکے اس قانون یا جھڈو بے آیات اللہ جبکہ وہ انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا وہ ہاکا کا بھی ماں قانون بھی استاد اور ان کو گھیر لیا اور ان پر الٹ پڑی وہی چیزیں جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے وہ اہلکنا ماں کو من القرا اور ہم نے تو ہلاک کیا ہے بہت سی بستیوں کو جو تمہارے ہی ارد گرد آباد تھی میں وہ نقشہ بنا کے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں یہ تمام جو احقاف یہ گویا کہ مکے کے جنوب مشرق میں تھے سبوت کا علاقہ جو ہے مکے کے شمال میں تھا اسی شمال کے رخ پر جو ہے پھر وہ مدین کا علاقہ اور پھر یہ کہ ادھر ڈیڈ سی کے ساتھ ساحل پر اس کے بھی اب حال ہی میں خبر آئی ہے کہ اس کے بھی جو کھنڈرات وغیرہ ہیں وہ ڈیڈ سی جو ہے بو مردار اس کے اندر پانی کے نیچے وہ موجود ہیں ابھی ان کی تلاش ہو گئی ہے نکل آئے ہیں مطلب یہ کہ ان معلوم ہو گئے ہیں انکشاف ہو گیا ہے تو فرمایا والنا ماحول کو ہم نے بہت سی بستیوں کو شہروں کو ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد ہی تھی وہ سب آیات اور اسی طرح ہم نے پھیر پھیر کر ان کو یہ آیات اپنی سنائی ہے تاکہ وہ رجوع کریں پلٹیں لوٹیں فلولہ نسل اللہ قربان علیہ تو کیوں نہ مدد کی ان کی ان ہستیوں نے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا سمجھا تھا کہ یہ معبود ہیں جو اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے اس کا ذریعہ بن جائیں گے بس عنہم جب وہ عذاب کا وقت آیا وہ سب گم ہو گئے ہوا ہو گئے خواب تھا جو کچھ کو دیکھا جو سنا افسانہ تھا وزال کا عفق ہوں یہ تو اصل میں ان کی من گھڑک باتیں تھیں ان میں حقیقت تو تھی ہی نہیں وما کانو یفتر اور جو کچھ بھی اس طرح وہ کر رہے تھے وہ تھا وہ اس طرف نہ اب وہ واقعہ آ رہا ہے جس کا میں نے آج شروع میں تذکرہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ واقعہ جو ہے جبکہ حضور گئے تھے تائف اور تائف سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے نخلا ایک مقام ہے وادی نخلا اس میں چند دن قیام کیا مکے جانے سے پہلے اور چونکہ دل گرستہ تو بہت سی جب آپ تائف سے واپس آئے ہیں تائف میں جو کچھ بیتی تھی وہ آپ کو معلوم ہے بہرحال وہاں آپ فجر کے وقت ایک روز نماز فجر کی پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے اس میں قرآن الفجر ہم پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز میں طویل کراس ہوتی ہے تو ایک امام ایک مختلف امام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی تھے حضرت زید حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے آپ کے آزاد شدہ غلام اس وقت یہ ہے کہ وہاں سے گزر ہوا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا وہ ٹھہر گئے چھٹک کر کھڑے ہوئے اور وہ کو سنتے رہے قرآن حضور پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں اس پر وہ ایمان لائے اور پھر جا کر اپنی قوم میں انہوں نے فوراً تبلیغ شروع کر دی تو یہ بات ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے ایک ہی دفعہ قرآن سنا ایمان بھی لے آئے اور فوراً مبلغ بن گئے اس کے لیکن ہم جو ہے سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو بڑا قابل غور ہے یہ مقام قرآن مسجد کا وہ اس طرف نہ جن اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا اے نبی جنوں کی ایک جماعت کو یہ سمیون قرآن کہ وہ قرآن سننے لگے فلما ماہ ضرور ہو جب وہاں وہ پہنچے کالو ان سے تو انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ خاموش ہو سنو توجہ سے سنو اب دیکھیے جو بات قرآن مجید میں آئی ہے فیضا قرآن اور قرآن ان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ان جنات میں سے تھے کہ جو تمام نیک تھے شریف تھے اس اعتبار سے ان کے اندر وہ جو مادہ تھا وہ موجود تھا بلکہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ وہ حضرت موسا علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان پر گویا کہ وہ اہل کتاب جنات تھے تو انہوں نے جب سنا تو بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سننے لگے اور کہا ہو جاؤ سنو توجہ سے فلما تو جب وہ آپ کی قرآد ختم ہو گئی ولہ قوم منظرین تو فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹے انہیں خبردار کرنے کے لیے اور کیا کہا انہوں نے کالو یا قومنا انا انا سمے نہ کتاب موسا معلوم ہوا موسا کے ماننے والے تھے اے ہماری قوم کے لوگوں ہم نے سنا ہے ایک ہم نے کتاب سنی ہے جو نازل ہوئی ہے اب موسا کے بعد کتاب جو نازل ہوئی ہے موسا کے بعد وہ قرآن ہی ہے اگرچہ ہم مانن کہہ دیتے ہیں عرفن انجیل کو بھی کتاب لیکن کتاب کا لفظ میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے کہ شریعت کے لیے آتا ہے کتاب قوانین کے لیے آتا ہے کوتے بال تم کوتے بال تم کوتے بال تم نماز بھی کتابم موقوتا عدت کے لیے آیا حتیٰ جب لوگ کتاب و اجلا تو شریعت کے احکام کے لیے جو ہے وہ اصل میں یہ لفظ خاص ہے تو تورات کیونکہ شریعت کی حامل تھی اور قرآن پھر شریعت دوسری جو آئی ہے کی شریعت کے بعد وہ شریعت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ ظاہر بات ہے کہ ان کے علم میں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بھی آئے اور وہ ایک کتاب تو لائے لیکن یہ اس میں شریعت نہیں کالو یا قومنا انا سمینا کتاب بمباد موسا مسد کل لما بین یا گئے اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے یعنی تورات یادیل الحق اور یہ رہنمائی کر رہی ہے حق کی طرف وہ الا طریق مستقیم اور ایسے راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے سراط مستقیم سراط بھی راستہ طریق بھی راستہ سبیل بھی راستہ سوا سبھی سیدھا راستہ سراط مستقیم سیدھا راستہ طریق مستقیم یا قوم انا عجیب اللہ اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو مانو ایمان لاؤ وہ آمرو بھی یقر من جنوب ان پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش دے وہ یوجن کو کم عذاب علیم اور تمہیں بچا دے عذاب علیم سے دردناک عذاب سے وہ مل اللہ فلح سب دن فل اور جو نہیں لبیک کہتا اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر تو وہ پھر فلح سب دن وہ اللہ کو ہرا نہیں سکے گا شکست نہیں دے سکے گا زمین میں وہ لہ صلاح مندو نہیں اولیا اور نہیں ہوں گے اس کے لیے کوئی ایسے اس کے رفیق اور اس کے پشت پناہ اور مددگار جو اسے اللہ کی پکڑ سے بچا سکے وہ دلال مبین یہ لوگ تو گویا کہ کھلی گمراہی کے اندر ہوگی اب یہ بات جو ہے جیسا کہ میں نے اس کے قابل غور ہے ہمارے لیے اب ظاہر بات ہے کہ دائی جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا وہ اللہ کے نبی ہوتے تھے اب حضور کے بعد اب دائی جو ہوں گے وہ امت میں سے ہوں گے کوئی اٹھے گا اللہ کا بندہ پھر دین کی دعوت دے گا پھر قرآن کی طرف بلائے گا پھر لوگوں سے کہے گا کہ آؤ چلو اس راستے پر چلو اللہ کے دین کا راستہ یہ ہے اقامت دین کی جد و جہد میں لگو اس کے لیے اپنے تن بندھن لگاؤ ان سلاسی و نسخی و ماہیا و مما کے لیے العالمین اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا سوائے ان کے جو دجال ہیں جھوٹے نبی ہیں جنہوں نے دعوے کیے ہیں وہ تو چھوڑ دیے ان کو لیکن نبی نہیں آنے والا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا لیکن دعوت اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے اس کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ اب تو اس امت کے ذمے بحثیت مجموعی کو ذمہ داری لگا دی گئی غزال کا جالنا کو محمد تکون شہدا رسول جالناک شہید تمہارے ذمے ہے یرو ان اللہ الذی خلق والارض ولم یعی بخلقهن کیا انہوں نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور وہ تھکا نہیں ہارا نہیں اس سے ان کی تخلیق سے یعنی جیسے کہ سورہ میں ہم پڑھیں گے افعین بالخلق کے کیا ہم عاجز آ گئے ایک دفعہ بنانے کے بعد ہماری ساری جو بھی کریٹو ایکٹیویٹی تھی اور کریٹو پوٹینشیل ہمارا ختم ہو گیا ایگزاسٹ ہو گیا ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے تمہیں تو لم یا بخلتے ہیں نا وہ عاجز نہیں آ گیا ان کی تخلیق سے اب اس کی جو خلاقی کی قوت ہے وہ ختم نہیں ہو گئی ہے بے قادر تو کیا وہ قادر نہیں ہوگا اس پر کہ مردوں کو زندہ کر دے بلا کیوں نہیں انہوں وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ یوم یورب کفر النار اور جس روز کے پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر الح شہ بالحق اس کو سوال کیا جائے گا یہ ہے حق یہ حقیقت ہے یا نہیں تم ڈھکوسلا کہتے تھے تم کہتے تھے کہ ایسی ہمیں گھونس دی جا رہی ہے کوئی جہنم وغیرہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جدا و سزا نہیں کوئی مادل موت نہیں بالحق کیا یہ حقیقت نہیں ہے کالو بلا و رب وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار تیری قسم یہ حق ہے فضقال کال فضو کو لگاب ابھی ماکی پد فروغ تو اللہ فرمائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ اپنے اس کفر کی پاداش بھی تم کرتے رہے فصبر اب آخری بات حضور سے فصبر کما صبر رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اول العزم رسول آپ سے پہلے صبر کرتے رہے یہ اول العزم من رسول عام طور پر خیالیہ کے پانچ ہیں بعض حضرات سات شمار کرتے ہیں حضرت حود حضرت صالح کو بھی شامل کرتے ہیں لیکن پانچ پر چونکہ اسی سلسلہ سور کی صورت ہے سورہ شورا جس میں پانچ کا ذکر ہے شرح الدین ما ماوسا بھی روحن ولزی اوحینا الیک وما مما وسینہ ابراہیم و موسا و عیسیٰ حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسا حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلات وسلام یہ اول من الرسل ہیں اور اس میں جو یوں سمجھیے کہ عزم اور صبر کا معاملہ جو ہے اس میں ایک اعتبار سے حضرت نو سب سے آگے ہے ساڑھے نو سو برس تک جو ہے انہیں صبر کرنا پڑا فلاب صفیم الفصلۃ اللہ خمسینہ عامہ اور ایک ذاتی تکلیف اس میں حضرت ایوب علیہ السلام وسلام ان کو جوف ذاتی تکلیف بیماری نہایت ہی تکلیف دے بیماری تو اس میں ان کا صبر ایوب اس اعتبار سے مشہور ہے کما صبر اول العظم من الرسول صبر کیجیے جیسے کہ ہمارے ار العظم پیغمبر صبر کرتے رہے ولا تستاجر الحم اور ان کے لیے جلدی نہ کیجیے کیا مطلب یہ خیال جو کبھی شاید حضور کے دل میں بھی آ جاتا ہو لیکن یہ کہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں آنا تو بالکل قریب قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں یہ کس طریقے سے بلال کو کیسے مار رہا ہے یہ امیہ ابن خلف اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ چھل کیوں نہیں کر دیتا وہ تو اللہ کل شہر قدیر ہے اور اس قوم کو کب تک یہ مہلت دی جائے گی کیوں نہیں ان پر عذاب آ جاتا جیسے کہ عذاب آیا تھا پچھلی قوموں کے اوپر فرمایا نہیں ولا تصادر پچھلی صورت بھی اسی پر ختم ہوئی تھی کہ نبی اہل ایمان سے یہ کہیے کہ ذرا ان کو ابھی معاف کریں ابھی ان کو کچھ عرصے کے لیے کیونکہ جو ہمارا ابھی فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ وقت عذاب کا نہیں آیا ہے تو ابھی یہ ذرا درگزر کرتے رہے وہی بات یہاں خاص طور پر واحد کے سیزے میں خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی فصبر کما ماں سبر لگنے میں قابل نہ ان کے لیے جلدی نہ کیجیے کان نہ یوم ما مایو ادونا جس دن کے یہ دیکھیں گے اس عذاب کو جب عذاب آئے گا تو ایسے محسوس کریں گے لم یلبسو اللہ فاطم ہم کے نہیں رہے تھے مگر دن کی کسی ایک حصے میں ایک گھڑی دن کی صرف بلا یہ ہے پہنچا دینا ہاگا بلا لیکن ہاگا یہاں پر محسوس ہو گیا ہاگا بلا بلاغ یہ پہنچا دینا ہے پہل لکو عید قوم الفاصون تو ہلاک تو وہی کیے جائیں گے کون ہلاک کیا جائے گا سوائے ان کے کہ جو نافرمان لوگ تھے یہاں یہ جو آٹھ سورتوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ بھی ختم ہوا اور یہ کہ جو پانچواں جو گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا ان میں سے جو مکیات کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا اور یہ تیرہ صورتیں ہیں سورہ سبا فاتر پھر یاسین پھر صافات پھر سواد اور پھر یہ آٹھ صورتیں صبح زمر اور پھر مومن اور پھر خانی میں سجدہ اور شورا اور زخرف پر دکان اور جاسیا اور آفتاف یہ صورتیں ہیں کہ جہاں مکیات ہیں اب اس کے ساتھ تین مدنیات ہیں یہ تین جو مدنیات ہیں ان میں سے دو صورتیں تو بڑی ہم وزن ہیں اور جوڑے کی شکل میں ہیں لیکن ایک صورت جو ہے اگرچہ بہت جامع صورت ہے قرآن حکیم کی وہ لیکن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مضمون کے اعتبار سے کہ وہ سورہ فتح کا ایک زمینہ ہے اگرچہ اسلامی ریاست کے اصول اسلامی معاشرے کے لیے بنیادی ہدایات کے اعتبار سے قرآن حکیم کی اہم ترین جامع ترین صورت ہے اٹھارہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ سورہ نساء سورہ معاہدہ میں جو اصول دیے ہیں اسلامی معاشرے کے اور اسلامی ریاست کے ان کا لب لباب اور خلاصہ اٹھارہ آیات میں ہے سورہ حجرات کی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی ویات و آیات وزیر الحکم